آنے کے بعد کی دعا الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا